اللہ ہی کا کرم اور اس کا احسان ہے اس نے ہمارے دلوں کو دین کی طرف دین کی محنت کی طرف متوجہ کر دیا ہے دین کی دین کی محنت کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اور اسی نے اس طرف قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا اور جس کام میں ہم لگے ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اپنے کا چاہے آدمی اسکول میں ہو مطلب مدرسے میں ہو بچہ ہوتا ہے اس کے سامنے اپنا مقصد نہیں ہوتا کسی لالچ میں اس کو ٹافی دے دیتے ہیں گھر سے بسکٹ دے دیتے ہیں رکشے میں بیٹھنے کے لیے وہ بچہ جاتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کو اسی طرح جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو کھانے پینے کی کپڑوں کی جوتوں کی گھمانے کی لالچ دے کر اس کو پڑھاتے رہتے ہیں اور اس کی طبیعت کی چیزیں اس کو دی جاتی اس کی رغبت کی یہاں تک کہ آپ دیکھو کافی قلم پر بھی ایسی تصویریں بنا دیتے ہیں جس کو جو بچوں کی طبیعت کے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے کچھ ہوتا ہوا کھیلتا ہوا کہ ابھی وہ سمجھنے کی عمر نہیں ہے بس وہ عادی بنتا ہے اس کا پابندی سے جانے کا زبان پڑھنے کا پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کو ایک دن شعور آتا ہے کہ یہ میں سارا اتنے سال سے پانچ سال سے کیا کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا کے سامنے اپنا مقصد آتا ہے بھائی آپ لوگ یار ہو میں اتنا ساڑھے پانچ پونے چھ فیٹ کا اسی کلو کا بیٹھا ہوں چھوٹی سی چیز میں لگتی ہوں تو مقصد کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے کہ جی جان سے وہ محنت کرتا ہے ماں باپ کو اس کو کہنا پڑتا ہے بیٹا رات میں تھوڑا آرام کر لو دن میں تھوڑا سا ایک چکر باہر بازار میں لگا لو تم دن بھر پڑتے رہتے ہوتا نہیں سر کیا اس کو سمجھ میں آئیے بات ایسے ایک مرحلہ ہمارا بھی ہوتا ہے اس میں بھی آدمی اچھی طریقے سے سمجھا ہے مقصد کو کسی کے ساتھ ہو لیا امت صاحب گئے تو ہم گئے وہ نہیں گئے تو ہم بھی رک گئے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا نا ڈھائی گھنٹے میں ایک صاحب جا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے وہ کبھی نہیں آئے تو ہم بھی گھر چلے گئے کوئی چھوٹا موٹا کام آ گیا تو آدمی آگے پیچھے ہو جاتا تو وہی ہے کہ ابھی تک آدمی اپنے مقصد کو سمجھا لے جس دن سمجھ جائے گا تو مولانا یا صاحب کو محفوظ پڑا کسی جگہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کام میں وہ لگا ہے جس کو لگی جس کو لگی اور لگی اس کو ہے جو اوروں کو لگانے میں لگا ہے کہ ہر وقت آدمی بے چین ہے بے قرار ہے فکر مند اللہ تعالی ہم کو اس کام کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے جن قربانیوں کی ضرورت ہے جس محنت کی مجاہدے کی مشقت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا پر یہ زونوں کی جو جماعتوں کا موضوع ہے اس میں وہی ہے کہ مشقت ہے مجاہدہ ہے اور بالکل بے طلب لوگوں کے پاس جو دور ہو بے طلب بندوں کے پاس بے غرض ہو کر اسی طریقے کا ایک نظام ہے طبیعتیں اس طرف کم چلتی لیکن اللہ کا فضل ہے احسان ہے کہ اس وقت ہم لوگ پورے صوبے کا سفر کرتے آخری تین آگے تین اجتماع باقی اکثر اضلاع میں ماشاءاللہ کسی کی ایک راؤنڈ میں آٹھ سولہ کسی کی دس بیس جماعتیں چلی زونوں میں کسی کی پندرہ چلی ہے کسی کی چھ چلی ہے اور ایسے ایسے علاقوں میں جا کر کام کیا کہ جہاں جماعتیں نہیں پہنچ پاتی اور ایسے حالات میں کہ جہاں کلمے کا مسئلہ ہے نماز کا مسئلہ ہے جو اساس اور بنیادی چیز ہے اسلام کی ایمان نماز کتنی جگہوں پر مکاتب قائم ہوئے کتنی جگہوں پر عبادت خانے بنے کتنے مسلمانوں نے کلمہ صحیح کیا وہ تو اس کا اصل حساب تو قیامت میں ہی ملے گا کہ اللہ پاک اپنے کام کرنے والے محنت کرنے والوں کو ان کا بدلا دے گا یہاں کون حساب کر سکتا ہے لیکن کام اپنی جگہ صحیح رہے کام کے مقاصد برقرار رہے اور کچھ علاقے کے احوال سامنے آوے اس وجہ سے کارگزاری ہوگی تاکہ علاقے کے حالات علاقے کے ذمہ داروں کے سامنے آئے اور کام صحیح رخ سے ہوں کچھ کمی بیشی ہو تو اس کی رہبری ہو اس وجہ سے ہوتی آپ کے یہاں کتنی جماعتیں چلی زون زونوں میں اور زون کتنے چھ زون یعنی بارہ چلنی چاہیے ایک چلی آپ لوگ کس طرح تقسیم کرتے ہو زون کی جماعت بنانے کی کیا شکل کرتے پورا ضلع مل کر بناتا آپ کے چھ ہلکے تو ہیں کیا ہوا انگڑا مناوڑ علی راجپور جاگوا تو چھ چھ ہلکے والی جماعت نہیں بناتے اب تو کوئی زون کی جماعتیں بعض ضلعوں میں مسجد والے بناتے کیونکہ آپ کے ضلع میں بھی بہت سی مسجد ایسی ہوگی جس مسجد میں پندرہ بیس آدمی چار مہینے والے آپ کی مسجد میں کتنے چار مہینے والے انتیس ہیں آپ کی ایک ہی مسجد ہے دونوں کی اور بڑی مسجد میں کتنے شاپ میں چار مہینار مفتی سلیم صاحب والی جو مسجد ہے نا پینتیس ہے وہاں چار مہینے مہین اور آپ کی مسجد میں کتنے چار مہینے گیارہ آدمی اب زون کی جماعت میں چار آدمی پانچ آدمی چار مہینے والے باقی چلنے والے مسجد یہ تو مسجدیں بنا سکتی ہے زون کی جماعت ہے بھائی زون کی جماعت کو مسجد بنا سکتے ہیں کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے بھائی او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی کتنی مشق تک پردے کے پیچھے جھانٹنا یا میں براہ راست بیٹھا ہوں بغیر پردے کے دیکھنا اور پھر کوئی بول بھی رہا ہوں جو آپ ہی کو کہہ رہا ہوں سننا بھی ہے بھائی کیا ایس کی کیا شکل ہو کہ یہ پوری جماعتیں بنے اور قابو میں آئے اچھا آپ میں سے زون میں کس کا کیس کا جو جماعت چل کر آئے وہ ہاتھ اونچا نہ کر ان کے علاوہ گزشتہ سال کے زونوں میں کس کا کس کا اس میں سے وقت لگا زون میں ذرا برابر کرو نا گزشتہ سال زون میں گزشتہ سال کے زون میں دو ہزار چوبیس میں اچھا، دو ہزار تیئیس میں سر بتاؤ کس کا لگا زون میں وہ تیئیس میں بائیس میں دو ہزار بائیس کے زون میں دو ہزار اکیس کے زون میں دو ہزار بیس میں دو ہزار انیس میں یہ انیس میں دو ہمارے تیسرا ایک آدمی پیچھے ہیں چوتھا چوتھا ہے ہاں بھائی یہ تو یہی کریم ہے اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ہر جگہ پر بنیاد بناتا ہر کسی کام کی جیسے کسی بھی عمارت کے لیے کچھ بنیادیں ہوتی ہیں کسی بھی عمارت کے لیے تو انہیں بنیادوں پر عمارت کھڑی ہوتی ہے اگر وہ بنیادیں نہ ہو تو عمارت نہیں ہوتی یا وہ بنیادیں ڈھیلی پڑ گئی وہ بنیادیں ہل گئی تو پھر تعمیر نہیں ہو سکتا اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا یہاں پر آپ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے حلقوں میں ذمہ دار ہیں جتنے بھی تقاضے ہیں چاہے زون کی جماعت ہو چار مہینے کی جماعت ہو مہینے کی تین دن کی جماعت ہو اسٹوڈنٹس کی جماعت ہو وہ جماعتوں کی بنیادیں آپ حضرات ہیں آپ حضرات میں یہاں اچھا اس میں اس سال کا سالانہ چار مہینے یا چل دو ہزار چوبیس کا یہ تو پچیس شروع ہو گیا کس کا کس کا لگ گیا دو ہزار چوبیس کا وقت اور تیئیس کا تیئیس میں جنہوں نے لگایا چلا چار مہینہ اور بائیس میں دو ہزار بائیس میں اچھا, اچھا، ان میں سے جو ہر مہینے پابندی سے تین دن لگا کے وہ ساتھی کے تین دن ہر مہینے لگ جائے سال میں دس مرتبہ سال میں دس مرتبہ تین دن لگتا دو تین چھ سات آٹھ نو گیارہ اور ڈھائی گھنٹہ روز لگتا ہو ایسے ساتھی روز جو ڈھائی گھنٹہ لگاتا دو تین چار پانچ اچھا، جماعت ایک کہاں چلیے مناور زون آ جاؤ سنانے والے منت سنائیں گے کارگزاری آپ کی جماعت میں کتنے آدمی تھے کون سے زون میں چلے کیا کارگزار گزارے سنا ہماری جماعت میں آٹھ آدمی تھے دو چار مہینے والے اور چھ ساتھی چلے والے تھے چلنا شروع کیا تھا آپ کے جو زون تھا اس میں آپ کو کتنے دیہات دیے آپ کو پہلی تیسری دیہات میں ہاں، سترہ دیہات سترہ دیہات اس میں آپ کتنی جگہ گئے دو تین دیہات میں دو ایک جگہ نہیں گئے دو جگہ بس سترہ میں سے دو یعنی پندرہ جگہ گئے اور قیام کہاں کرتے تھے قیام بعض جگہ مسجدوں میں ہو لیکن بعض کے گھر ہوا بھی آپ لوگ ٹینٹ لے کر گئے ٹینٹ نہیں تھا آپ کو روانگی میں ٹینٹ کی بات نہیں کی تھی روانگی ہاں، مناور سے ہوئی روان کی مناور میں ہوئی آپ کو روانگی جی کے موقع پر نہیں بھائی ٹینٹ اپنا ایک لے ساتھ میں آپ کے یہاں ٹینٹ ہے پورے ضلع میں ٹینٹ ہے اب ہاں تو مسجدوں میں ٹینٹ آ گئے بھائی پہلے ضلعوں میں تھے پھر ہلکے والوں نے بنائے تو سال بھر چونکہ تین دن میں بھی جانا ہوتا ہے بہت سی مسجد والوں نے بھی بنا لیا آپ لوگ کب بناؤ گے ٹینٹ ہاں الغفور کب بناؤ گے ٹینٹ دو ہزار دو ہزار کب تک پچیس بنائیں گے بہت سے ضلع والوں نے بنائے ہیں الگ الگ وزن کے سو نے بہت رائٹ وزن کے اچھے مضبوط اس کا وہ ہے دس دس آدمی آرام سے اندر آرام سو سکے نماز پڑھ سکے تعلیم کر سکے ٹینٹ یعنی گھر اور کہیں بھی گاڑ دو وہ گھر میں تو کیا محلے میں کوئی آدمی نہیں تیار ہو رہا ہے اس کے لیے تو پھر کہیں دور ہیں آبادی یہاں ہے اور وہ وہاں ہے تو وہ محنت نہیں ہو پاتی ایسی اور ٹینٹ ہے بھائی یہ محلہ ہے اور یہ محلہ پورا ہوا تو یہ جگہ خالی ہے ہے یہ گھر ادھر اور یہ جگہ خالی تو یہاں اپنا ٹینٹ کاٹ دیا دو دن سے اور ٹینٹ گڑ جانے کے بعد جماعت بھی مطمئن ہو جائے کوئی جگہ نہیں ہوتی تو ادھر ادھر ہوتا ہے ٹینٹ ہو گیا تھا بندہ سامان رکھ دیا کام شروع ہوتا بلکہ تیسرے دن اکھاڑتے ہوئے ساتھی کہیں گے ہمیں سب ایک دن اور ٹھہر جاؤ نا کچھ کام ہو جائے گا یہاں ٹینٹ بنا ہوا نہیں ہے تو ایک رات شام ہوتے ہوتے ایسا لگے ہوئے کہیں آگے چلے جاتے صبح سے شام تک تو ٹھہر گئے وہ بچھا کے پلاسٹک بچھا دیا کوئی کپڑا وپڑا بچھا کر ٹھہر رہے ہیں لیکن شام ہو کے جیسا لگے گا یہاں سے کہیں چلے گا ادھر ادھر کوئی جگہ نہیں جانا ٹینٹ اپنا ہے گویا کے گھر بن گیا دوسرا ایک نیا ٹینٹ گڑے گا نا وہاں تو لوگ ہیں دور سے کچھ ہوا ہے یہاں آتے جاتے بھی ٹھہر جاتے لوگ کیا ہیں کون ہے کہاں سے ہے تو سے مانوس لوگ آتے ہیں وہاں غیر مانوس بھی آتے ہیں ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے بلکہ برادران وطن بھی آتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آئے یا ٹھہرے ہو آپ یہاں کیوں ٹھہرے پھر ان سے بتاتے ہیں بھائی اس طرح ہے یہ جی جماعت ہے پد جماعت ہے ہیں پد یاترا ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں اچھے لوگ ہیں تو ٹینٹ کون بنائے گا یہ ہر اچھے والے بناؤ بھائی تو ہر سال جمع تو نہیں ہے بھائی جاپا میں تو یہ فکر کر لیں گے اور مناور میں کون فکر کریں گے دھار میں ٹھیک ہے بھائی اور علی راج پور ہلکے میں کون فکر کریں لیکن وہ کسی مشورہ کر لینا جن لوگوں نے بنائی پہلے والوں نے بنائے آنند والوں نے بنائی ابھی کچھ سال تاکہ وہ ان سے رائے مل جائے گی تو آسان ہو جائے گا اور کون سا ہلکا رہا سی میں کون بنائے گا آپ خود ہی بنا لو ہاں؟ اور ایک اور ہلکا رہا سمجھے میں آپ اور فوراً بنا لینا آئندہ زون کا انتظام نہ کریں کیونکہ ہمیں تو سال بھر بھی تین دن کی جماعتیں لے کر ایسی جگہوں پر جانا ہے کہ جہاں مسجد عبادت خانہ نہیں ہے اور مسلمانوں کے دس پندرہ پانچ مکان ہیں وہاں تو چاہے تین دن کی جماعت دو دن وہاں ٹھہر جائے ایسی جگہوں پر اور وہی سب سے زیادہ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں عبادت خانہ نہیں مسجد نہیں اذان نہیں ہو رہی یا مسجد ہے لیکن وہاں قیام نہیں ہے تو وہاں عموماً جیسا کل کارگزاری میں بھی آپ سنیں گے نمازیوں کی تعداد جو بتائی ایک ضلع میں مجھے لگتا تھا کہ یہاں کم ہے لیکن وہاں سے پھر یہاں آئے تو یہ لگا کہ یہاں سب سے کم ہے نمازیوں کی اوسط تعداد آپ نے کتنی بتائی پر دس فیصد اب جہاں مسجدیں ہیں اذان ہو رہی ہے اور پچاس سال ہو گئے پور میں کام ہو گئے پچاس اس سے زیادہ ہو گئے اور ابھی یہ حال ہے نمازیوں کا اور یہ تو وہ جگہ کی نمازی ہے جہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے باقی جن محلوں میں تبلیغ کا کام ہے وہاں تو دس فیصد بھی نہیں ہو یہ تو بنیادی ہماری پہلی محنت ہے کلمہ نماز کلمہ نماز تو کوئی تبلیغ والے کلمہ نماز ان کے بعد دوسرا کچھ ہے ہی نہیں ہو نماز ہی نہیں ہے جو بنیاد ہے وہی نہیں ہے دیکھو نا دس فیصد ہے کہیں بارہ فیصد تو مجھے ایک ضلع میں تھے وہاں پچیس فیصد تو مجھے لگا یہ کم ہے اور اضلاع میں تو اسی فیصد پینسٹھ فیصد ستر فیصد پالنپور کے کچھ علاقے کے کارگزاری وہاں ہوئی کالیڑا اور اس کے اطراف کا پورا ایک حلقہ ہے دیہات ہے انہوں نے سنا کہ ہمارے یہاں سو فیصد نماز پھر واکانیر میں بہت بہت سے لوگ گئے ہوں گے واقانیر کا واکانیر دیہات ہے نا تیرہ دیہات ہے ان کے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سو فیصد نماز مرد بھی عورتیں بھی کوئی بھی نمازی نہیں اور ڈھائی سو نہیں تین سو سوا تین سو گھر ہے اس میں ایک سو نبے علما کتنے ایک سو نبے علما وہ بہت سخت علاقہ تھا وہاں جب ابتدا میں جو لوگ تبلیغ میں لگے ان کا بائیکاٹ ہوا سوشل بائیکاٹ ہوا گاؤں میں ان کے بازوں کا تو ایسا بائی کاٹ ہوا کہ بیوی نے بھی بائیکاٹ کیا ان کا کھانا نہیں بناتی تھی کا کپڑے نہیں دھوتی تھی یہ وہاں بھی ہو گیا وہ جمے رہے تو آج وہاں ان کے علاقے میں ایک سو نبے علما تیار ہو گئے اور حافظ تو کہہ رہے ہیں سر گھر میں حافظ اور نماز سو فیصد یہ طاقت ہے دعوت لیکن ایک وہ چلے دعوت ہوگی تو پانی میں طاقت ہے اگانے کی لیکن پانی گرے سب زمین پر پانی میں طاقت ہے کہ اگائے کیوں لیکن پانی اگر اوپر سے نہیں آ رہا ہے بھائی تو آپ کو سبیل بناؤ نہر بناؤ چھوٹی سی کی جو اس زمین تک پانی پر پائپ لگاؤ تو اس زمین تک پانی پہنچے یہ جو تدبیریں ہماری ہیں نا زونوں کے ذریعے سے جا رہے ہیں گشتوں کے ذریعے سے جا رہے ہیں وہ تدبیریں وہاں دعوت کا پانی پہنچانے یہ تدبیریں ہیں ایک ایک گھر تک پہنچے تو پھر دعوت کا جب پانی پہنچے گا تو پھر وہاں سے اگے گا نماز زندہ ہوگی قرآن کی تلاوت شروع ہوگی بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا ہوگا لوگوں میں اسلام پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی جیسے زمین میں استعداد اگانے کے لیکن پانی نہیں مل رہا اندر موجود ہے لیکن پانی تو گھاس بھی نہیں اگئی اگتی ہے اگتی ہے اگے گی پانی نہیں ملے گا اور پانی مل دو اور ترتیب کے ساتھ کھیتی کرو تو گیہوں اگے گی اس میں استعداد ہے آم کے آپ پیڑ لگاؤ تو اس پر آم اگیں گے سویابین اگاؤ تو خدا بھی ہو گیا کام لیکن پانی نہیں مل رہا تو گھاس بھی نہیں ہوگی یہ زونوں کی جماعتوں کے ذریعے سے پانی دیا جا رہا ایمان والوں کو ان کی بستیوں میں کہ وہ ایمان اندر ہیں استعداد اندر ہیں عمل کی قوت ہے لیکن اس کو پانی دے کر استعداد کو اجاگر کیا جائے تو آپ لوگ کیا کرو انشاءاللہ اب ان تقاضوں کو پورا کریں گے کریں گے انشاءاللہ کرو گے ان شاء اللہ اور کون کریں گے سب کریں گے سب کریں گے بھائی سب کریں گے اسی سال کریں گے اب تو کیا موقع ہے کیسے کرو گے اچھا بھائی آپ لوگ کارگزاری پوری کر دو پہلے پندرہ جگہ گئے کوئی نئی جگہ قیام ہوا آپ کا نیا دو جگہ پر ہوا نیا کون سا گاؤں ہے اچھا کتنے گھر ہے وہاں وہاں پر گھر سات آٹھ گھر ہیں لیکن وہ تھوڑے دور دور پر ہے وہ پانچ کلو میٹر ڈیڑھ کلو میٹر کھیلے ہوئے وہاں کہاں ٹھہرے تھے وہاں کسی ایک مکان تھا اس میں ٹھہرے تھے دو دن رہے گا ایک دن میں اچھا اچھا ایک دن ٹھہرے ملاقاتیں کی بچے والے خوش ہوئے ناراض ہوئے آپ رہے تھے اچھا وہ بول رہے تھے ٹھہرنے کا لیکن وہ بول رہے تھے اور ایک دن ٹھہر جاتے ہوئے وہ بول بھی رہے تھے وہ پانچ نمازیں آپ پڑھتے وہاں پانچ ہزار ہوتے ہو گئی شروع ہاں۔ ابھی چل رہی ہے نہیں وہ نے پیچھے سے رابطہ تو کیا ہوگا کہ وہاں نماز جو آپ نے شروع کروائی ہے وہ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے رابطہ نہیں کیا رابطہ نہیں کیا اس کے بعد چار مہینے ہو گئے تو چار مہینے اسی سیلے میں چار مہینے کر لیا میں نے اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا نہیں تو کب پھیل سیلا کب لگا ابھی پندرہ دن پہلے اچھا آپ نے چار مہینے کر لے لیکن آپ اس سے دنیا میں ہو نا ہم لوگ زون کی جماعت میں تو ہم جو کام کر کے آئے پیچھے تو وہ کام آگے بڑھے یعنی نماز شروع کروائی ہے تو نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو بہت سی جماعتیں تو کیا کرتی ہیں کہ مثلاً دو دن یہاں علی راج پور ٹھہر کر گئے آگے بڑھے اور یہاں نماز شروع کروائی تو آگے کے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں سے دو ساتھی یہاں بھیجتے ہو شام کو مثلاً کہ بھائی جاؤ آپ نے نماز شروع کروائی فلاح جگہ پر تو وہاں آپ اثر مغرب جو نماز پڑھ لو اثر پڑھو اثر بعد اور ملاقاتیں کرو مغرب کی تاکہ ان کو اور زیادہ پانی ملے پھر آگے بڑھے تھوڑے پھر وہاں سے دو ساتھی بھیجے کہ یہ اس کو پانی ملے ایک جگہ ہم نے آباد کی ہے اس کو پانی دینا ہے وہاں کا کام کرتے ہوئے پیچھے کا کام دیکھنا ہے پھر بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں تو رابطہ کرتے ہیں یا یہاں کے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے کہ ہم آگے ہیں آپ آؤ ہماری نصرت میں آؤ ہمارے ساتھ رہو کچھ اور آپ محنت کرو آپ کا علاقہ تو ایک کنیکشن جڑتا ہے ایسے تو ایسا کرنا چاہیے ہاں؟ اچھا تو ایک وہاں آپ جب رہے اس وقت نماز شروع ہوئی وہاں ملاقاتیں سب کی کر لیتے ہاں، چھوٹے بچے بھی تھے گاؤں میں بچے تھے ہاں۔ ان کو بھی کچھ لے کر بیٹھے تھے بچوں کو قائم کیا پہلے سے آ رہے تھے آپ نے شروع کروائے وہاں جاتے تھے ہاں۔ لیکن وہاں پر ان کو بتایا تو وہاں پہ چالو کرا ہوں انہوں نے وہاں شروع کیا ماشاء اللہ بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا ابھی صاحب سے اور مستورات میں بھی کچھ پروگرام کیا مستورات میں نہیں کیا آپ کی جماعت میں کوئی ساتھی نہیں تھا ایسا جو مستورات میں تھوڑی بات کر لیتے پندرہ منٹ تھا وہ تیار نہیں ہوئے ہاں، اصل میں ہم کا قیام ایک دن ہوا نا وہاں دوسرے دن زیادہ سے بھی کام ہو جاتا پورا یہ کام ہوتا ہے سو فیصد لوگوں سے ملاقات اب اس میں کیا کہ پہلے دن ایک سرسری ملاقات ہوئی تھوڑا بہت دارو ہوا جمع اگر وہاں ٹہری ہوئی تو ان کے بچے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بہت بڑے بچے ہوتے ہیں بہت جوان ہوتے ہیں کام پر جاتے ہیں رات میں دیر سے آتے ہیں تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے اسی طرح مستورات میں اگر جماعت میں ایسے مناسب ساتھی ہیں جو ان کی بات رہے تھوڑی دیر تو مقامی لوگوں کو تیار کر کے مستورات کو کسی گھر میں جوڑ کر تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں ایمان کی نماز کی گھر میں اعمال کرنے کی بچوں کی تربیت کی آخرت کی ایسی باتیں ہوئی یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں جماعت اور صرف زون کی جماعت میں نہیں جب بھی جماعت میں جا رہا ہوں تین دن جا رہے ہیں ہم بستیوں میں جماعتیں جاتے ہیں تین تین دن تو بعض جگہ تو مستقل نظام ہوتا ہے بھائی ہفتہ واری تعلیم ان کی اور ٹھیک ہے یہ نظام بنا ہوا ہے لیکن بعض چھوٹے دیہاتوں میں ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ نہیں ہے مہینوں ہو گئے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی تو وہاں اگر جماعت میں ایسے مناسب شادی ہیں جو مسکرات میں بات کرتے ہیں شادی شدہ ہیں محمد ہیں مناسب فرینڈ کی بات کرتے ہیں سدھ بوجھ ہے ان کے اندر تو ان کے ذریعے سے تھوڑا سا مقامی لوگوں کے مشورے سے تاکہ عورتوں تک بھی دین کی بات پہنچ جائے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گاؤں میں پانچ سال چھ سال آٹھ سال دس سال بارہ سال سے چودہ سال کئی بچے ہوتے ہیں تو اگر ان سے تھوڑی دعا سلام ساتھیوں نے کی ان کو تھوڑا لے کر بیٹھ گئے کلمہ پڑھایا ان کو کلمہ سکھایا تو بعض بچے بہت قابل رحم ہوتے مکتب جاتے نہیں کلمہ تک نہیں آتا ہوں ان کو کلمہ تک یاد ہوتا تو ان کو کلمہ سکھا اور باقی بالغ مردوں سے سب سے ملاقات صرف کر لینا نہیں ہے کوئی مل لیے ان کو ہماری جو ملاقات ہے اس ملاقات کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہم ان سے دین کی پوری بات کر کے دین پر چلنے کے ان کو فائدے بتا کر دین پر چلنے کے لیے تیار کریں ان کی محنت کے لیے تیار کریں تو اس کا کم از کم درجہ کیا بھائی دین پر چلنے کے ہم ان کو نماز پر آمادہ کر لیا اور ہمارے رہتے ہوئے دو نمازیں تین نمازیں چار نمازیں انہوں نے پڑھی اور دین کی محنت کے لیے تیار کرنے میں ہم نے ان کو آمادہ کیا چار مہینے سے چلا تین دن کم از کم ہم نے ان کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر شریک کر لیا بھائی نقد تھوڑے سے قدم ان کے چلا لو یہ آخری دتیا کم از کم اتنا کر لیا تو کریں گے انشاءاللہ اور اور نیا قیام کیا ہوا دوسرا کام وہاں کتنے گھر ہیں دس گیارہ کریں ماشاء اللہ وہاں کتنے دن ٹھہرے وہاں تو مخالفت نے مخالفت کری مخالفت دو طرف سے ہوتی آپ نے بھی ان کی مخالفت کی ہو انہوں نے بھی آپ کی تو مخالفت ہوتی مخالفت کہتے ہیں جب دو طرف سے ہو نا تو مخالفت ہوتی ایک ہی طرف سے ہوا ہے تو مخالفت تو نہیں ہوئی کیا انہوں نے ہاں۔ آپ نے ان کو سمجھا ہیں بات کری ان سے ہاں۔ وہاں سے مسجد کے لیے تو مسجد میں گیا تھا ہم نے اثر تک اثر بعد مسجد سے نکال دیا پھر مغرب میں ایک گھر پر ہم گئے وہاں گئے وہاں قیام کرا مغرب تک ہاں۔ پڑی گھر کس کا تھا انہوں نے آپ کو ٹھہرایا انہوں نے بس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرایا کہ مسجد سے نکال دیا ہے ہاں۔ تو مغرب یہاں پڑ گئے اچھا آپ نے ان کو ریکویسٹ نہیں کی مسجد میں کہ ہم آئے ہیں آج کا دن ٹھہر جانے تو ہاں بات کی ان سے اور باقاعدہ سے باقاعدہ سے پچیس تو یہ یہاں آنا جانا ہے ہمارے ساتھیوں کا پانچ کا دیہات کون سا ہے وہاں جاتی ہے جمع لیے وہاں امام صاحب تھے جاؤں امام نہیں تھے ہاں نماز نہیں آتا کوئی نہیں آتا مسجد غیر آباد ہے تو وہاں غیر مسلموں کے کیسے مکان اچھا یہ صرف دس بارہ مکان ہے اس میں ایک ہاں، مسجد ہے اچھا کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہو ہاں وہی اس کا مکان تھا اس سے ملاقات ہوئی صدر صاحب سے ہوئی وہ دو تین دکانیں تھیں ہمارے پاس ہاں۔ ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی وہ لوگ کیا کہہ رہے وہ تو باہر گیا دھرم پوری کہتے ہو وہ کے نہیں یا یعنی کرناٹک ہے وہیں کا کام اچھا مسلمان تھے نہیں اس کو آپ لوگ فکر میں لیں ان دیہاتوں کو اب مسجد ہے مسجد غیر آباد ہے کوئی امام نہیں ہے وہاں پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے اور تین دن کی جماعت تو ایسی جگہوں پر بھیجنی چاہیے اور وہاں جگہ بنانے کی کوشش وہ تو ابھی کیا ہے کہ ان کو خود کو رغبت نہیں ہے دین میں اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو پریشان کر جب ان کو دین میں رغبت پیدا ہو جائے گی تو سامنے سے بلائیں گے پاؤ دین کا شوق نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے آمادگی نہیں ہے طبیعت میں تو یہ دو نئی جگہ تھی اور باقی جو آپ نے قیام کیا مسجد والے گاؤں وہ کون سے کون سے ہاں۔ اور بند میں تو جماعتیں جاتی رہتی ہیں اور جماعت میں جاتی ہے ہاں، کتنے گھر ہے وہاں بیس سے اچھا۔ وہاں ٹھہرے تھے مسجد میں وہاں ٹھہرے تھے صبح صبح دس بجے پہنچ گئے تھے ہاں۔ تو پہلے تو گاؤں والے کچھ ہو گئے تھے لیکن یہاں پہ جماعت کا کام نہیں ہوتا ہے بریلی والے سے بتا رہا تھا صاحب صاحب آ گئے پھر انہوں نے نے ہم ہم ان کو بولا کہ نماز چھوڑے چلے جانے سے نماز تک زور زور زور انہوں انہوں نے نے اس کی کرنا کرنا چالو چالو کر کر دیا دیا کیا میں پھر واپس بولا کہ ہو کے باپ سے کے بعد ہم مکان میں نہیں دیا انہوں مکان میں جو آپ لوگ سب تک تو مکان میں سے بھی نکالا انہوں نے یا آپ لوگ نکل گئے اچھا تو مکان میں انہوں نے اس لیے ٹھہرایا کہ آپ تو آپ ان کو درخواست کر لیتے بھائی ایک رات ٹھہر جا رہے کل صبح چلے جائیں گے رہنے کا خرچہ ہوتا ہاں ہاں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے یعنی لوگوں میں نرمی تو ہے یہ جماعت والے بےچارے آئے ہیں کہاں جائیں گے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ چائے وائی پھر لو ایسا یعنی لوگوں میں نرمی ہے اگر تھوڑا سا اگر ہمارا ٹینٹ ہو نا خود کا تو پھر یہ مسئلہ نہ رہے گا جماعت اگر ٹینٹ کر دیں یا تو پھر کس اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے جو آدمی مکان بھی دیتا ہے نا تو وہ بھی کیونکہ اس کو پیچھے سے پھر وہ کرتا ہے کہ تم نے کیوں ٹھہرایا ہے تو اس طرح وہ اندر اس کے اندر محبت ہے لیکن وہ ڈرتا ہے اس سے پھر بعد میں مجھے پریشان کرے گا اور اگر ہمارا خود کا ٹینٹ ہے تو ہم نے ٹینٹ کاٹ دیا اب اس میں زیادہ وہ مسجد ہے تو وہاں سے وہ نکال رہے ہیں کسی کا گھر ہے اس پر پریشر لائیں گے لیکن ٹینٹ ہے تو ٹینٹ پر کس کا پریشر آئے گا پھر قیام آسان ہو گیا تو نیت کیے بھائی ٹینٹ بنانے کے دو ہزار کب بنائیں گے بلکہ ابھی اجتماع کے فوراً بعد بنا لیں تاکہ اب سال بھر آپ کی تین دن کی جماعتیں ان جگہوں پر جائے رہے تو دیکھا چلی ہی آتی ٹینٹ کاٹ دے وہاں اور اپنا کام شروع کر دیں آپ لوگ کتنا پیدل چلے ایک سو پنچانوے ماشاء اللہ ایک دن میں کتنا چلے ہاں۔ چلے اٹھارہ انیس بیس ایک دن میں کتنے گھنٹے لگتے تھے چار گھنٹے پانچ اچھا۔ تو کیسا لگا کافی خوش تھے سب ہاں، پیدل چل کے بھی خوش ہاں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے نہیں تھے کوئی ناراض فائدہ کیا ہوا آپ کو آپ کی جماعت کو کیا فائدہ ہوا یہ ماشاء اللہ ہاں اس میں کافی ہیں تین نے کر لیا تو باقی اور بھی کچھ رہ گئے یہ اجتماع بھی واپسی ہوئی جماعت کی تو پہلا پہلے زون کے تھے یہ تو ایک چلا اور ہو گیا پہلا راؤنڈ پھر دوسرے راؤنڈ میں جماعت نہیں چلی تو یہ چلا کہاں لگا آپ کا یہ دوسرا چلا پالنپور کی جماعت تھی کی جماعت تھی وہ جماعت کہاں ہے ابھی اس میں ماں بولے تو پہل والی جماعت دوسری جماعت ہے پور والی ان کے ساتھ چلا لگا ماشاء اللہ اور دوسرے اور دو آدمی نے چار مہینے کر لیے تو سیکھنا سکھانا بھی ہوا آپس میں آپ کا ہوتا تھا کھانا ہاں، پکاتے تھے خود ہی پکاتے تھے جی۔ دعوت بھی آتی تھی کہیں سے دعوت تو یہ مسجد میں آتی تھی لیکن جو قیام تھے دیہاتوں میں خود ہاں، پکاتے تھے دو تین بستیوں میں گئے تھے لیکن وہاں قیام نہیں ہوا تھا اچھا۔ بڑی میں ٹھہرنے نہیں دیا تھا اور ایک افلتا تھا ہاں۔ ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن تو ہم کو بھگا گیا تھا اچھا۔ دوسرے دوسرے دن دن واپس سے گئے پہلے دن گئے تھے ایک حافظ صاحب سے بستی گئی ان سے کر گھر گئے تھے ان کے نمبر وغیرہ بھی لے کے آئے تھے دوسرے دن ڈبل سے گئے تو ہم نکل بھی جمع تھا وہاں سے پھر ہم لوگوں کو ایک بار پھر سے فون لگا لیا تو بولا ٹھیک ہے ابھی آ جاؤ کھانا بناتا ہوں میں آپ کے لیے چلے جاؤں کے بستی میں گئے ملاقات ہوئی وہاں پر وہ کھانا وانا کھایا ان کے مل لیکن وہاں پھر انہوں نے بولا کہ یار وہ ان کو جو ان کے گاؤں والے تھے وہ ان کو پریشر کرتے تھے جو کسی جماعت کے ساتھ ٹریڈ ملنے انہوں نے بھی واپس کیا جائے کہ چلے آپ ان سے بات نہیں کر رہے تو ہم کیوں آتے ہیں بات کری تھی ان سے جو گاؤں کے حاضر صاحب تھے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ اگلی بار جب آؤ تو ان کو پہلے بول دینا لگا کے تو میں انتظام کر لوں گا کھیلنے کا یہ گئے دوسری وہاں پہلے تو مسجد میں گئے تھے ہم نے مسجد میں دیا پورا پورا گاؤں ان کو گھیر لیا پہلے باہر اس کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا مسجد کے سامنے سے پھر ہم نے باہر آ کے قیام کرا جو تھی وہ پھر وہاں سے نے بولا کہ نہیں یہاں پر بھی ہونا اچھا، لوگ اس طرح سے کہتے ہوئے نکل جاؤ تو آپ لوگ کچھ بات کرتے تھے بات کری تھی ہم کیا بات کر رہے ہیں بات کرتے بات ہاں بات کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو گیم ہوتی ہے وہ سکھاؤ تو ہاں والے کرنے والے ہیں نہیں آپ ہم کو سکھائیے ہم سیکھنے کے ہاں، لیے آئے ہم نے ان کو بولا کہ آپ ہم کو سکھا دینا ہاں، ہاں۔ ہم نے بولا جھاڑ نہیں سکھا ہم نے پلی لیکن انہوں نے کھیلنے نہیں دیا پھر ہم کو ایک ایک جماعت وہ بھروچ میں تھے نا اس نے مجھے اچھا بڑا اچھا لگا اس کا وہ یہی کہتے تھے سب دیکھو بھائی دیکھو ہم تو ایمان نماز سیکھنے کے لیے آئے آپ ہم لوگوں کو سکھاؤ ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں وہ ایک دم وہ لوگ چپ ہو جاتے تھے ہم وہ چوپ سکتے آپ سکھاؤ ہم تو سیکھنے کے لیے آئے اور پھر ان سے بات کرتے تو اس طرح سے پہلے تو کیا ہے کہ ان کی بدزنی ہے نا ذہن میں کہ بھائی حضور کو نہیں مانتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں غلط فہمی ہے غلط فہمی ہوتی ہے تو آدمی بات ہی نہیں سنتا بس جی۔ یہ بات اس کے پاس کان پر پڑتی ہے صحیح بات تو آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا اور جب اس طرح سے پانچ پچیس آدمی جمع ہوتے ہیں تو پانچ سو دو چار تو سنیں گے اس کو پھر وہ خود ہی کہیں گے کہ یار یہ تو اپنے لیے سیکھنے کے کہہ رہے ہیں تو پھر ٹہرنے تو نہیں کہہ رہے تو کچھ بات ہونی چاہیے ان سے سمجھانا چاہیے کہ ہم لوگ کیوں بھائی ہمارے پہ گھر ہے ہمارے پاس گھر میں بستر ہے ہمارا کاروبار ہے ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں لیکن ایک دین کی نسبت اور ہم آئے ہم اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہمارے ذمے کہ ہم دین سیکھیں اور حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تھوڑی سیرت پر بات کریں آپ کی اتباع میں ہی کامیابی ہے آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں کامیابی ہے ہم آپ کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے آئے آپ ہم کو سکھائیں کہ آپ کی سنتیں کیا ہیں نماز آپ کیسے پڑھتے تھے روزہ کیسے رکھتے تھے کھانا کیسے کھاتے تھے آپ سکھائیے ہم تو پھر وہ اس میں نرمی آ جاتی ہے ٹھنڈک آ جاتی ہے اور پھر جگہ بنتی آ گئی تو اس لیے بات کرنی چاہیے ماشاء اللہ اللہ قبول فرما بعد جب مستی سے باہر نکلنے لگے ہاں وہیں کے دو تین ساتھی تھے انہوں نے پھر ہم کو بولا کہ اب جاؤں گا چلو ہاں, جی۔ ہاں۔, ہاں۔, ہاں۔ باہر ہم نکل کے دعا کر رہے تھے وہ وہاں کے ایمان صاحب نے دو تین لوگوں کو پوچھا کہ ان کو یہاں سے بگا لو باہر پھر ہم نے دعا ان کو بولا دعا کر چلے جائیں گے ہم دعا کر کے ہم جانے لگے راستے میں راستے میں ان کا گھر تھا وہاں سے ہم کو واپس لے گئے بستی کے اندر میرے مکان میں چلو وہاں پہ ان کے مکان پہ گئے ہم نے چائے رہے انہوں نے ہمارے لیے اور اس کے بعد پھر جو بستی کے لوگ تھے انہوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا سب طرف سے ہاں۔ ایک جماعت کے خلاف کرنا تھی اسی طرح ان کو نکال رہے ہیں ابھی نماز تو پڑھ لینا دونوں اور پھر میں اس پر راجا کہ بھائی زور کا وقت ہے زور کی نماز پڑھ بات بات تو نہیں کرنا تھی تعلیم بھی نہیں کرنے تھی تو زور کی نماز کے بعد جماعت کے امیر صاحب کھڑے ہوئے مگر بھائی دیکھو سنت پڑھ کے تمام حضرات ٹھہر جائے دعا ہوگی کیا ہوگا دعا ہوگی تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہ بھائی دعا نہیں ہوگی تو دوسرا کہ کیوں نہیں ہوگی وہ مقامی آدمی ہے وہ دونوں مقامی ایک نے کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کیا کہ بھائی نماز کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائے دعا ہوگی تو وہ دوسرا کہا کہ وہ رہا نہیں ہوتی وہ کیا ہے کیوں نہیں ہو پھر اخیر میں یہ ہوا نماز پڑھنے کے بعد کہ انہوں نے دعا کرائی انہوں نے کہا بھائی دعا میں کیا ہے دعا تو کر لینا تو ان کو پھر انہوں نے دعا کی اور دعا میں جتنی بات کہنی تھی ساری انہوں نے بات کہی کہ اللہ ہم کو ہدایت دے دے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے ہم کو علم سیکھنے کی توفیق دے دے ہم کو ذکر کرنے کی توفیق دے دے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے تیرا کام کرنے کی ہم کو جماعت میں جانے کی راہ خدا میں نکلنے کی توفیق دے دے ساری باتوں نے دعا میں کہی سب نے امین کہا تو پھر یہ ہوا کہ اس بستی کے اور لوگوں کو پتا چلا سب کو کہ بھائی ایسا ہو مسجد میں ہوا وہ دعا کر رہے تھے لوگ ان میں منع کر رہے تھے تو وہ لوگ آ گئے تھے کہ بھائی ایسا کیوں نہیں دعا کرتے تم دعا نہیں کرنے دیتے کسی کو وہ کہاں دوسری بات کر دیتے وہ کہنے وہ ایسا کرتے ارے بھائی وہ کہاں کچھ کرتے وہ کہاں کچھ کرتے ہیں تو پھر وہاں یہ طے ہوا کہ بھائی جمع ٹھہرے کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیں تو جمع تک ہم مسجد میں ہم مسجد کے چھت پر ٹھہر جاتے ہم مسجد میں نہیں ٹھہریں گے تو وہ مسجد کے چھت پہ جا کے ٹھہر گئے تو انہوں نے کہا مسجد میں تو ان کو بیان ہم نہیں کریں گے مطلب علی دعا کریں گے مسجد تعلیم کریں گے تو اس طرح راستہ کھل جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے راستہ کھل جاتا ہے ماشاء اللہ مبارک کرے بھائی قبول فرما سب جوان تھے جماعت پورے بھی بزرگ تھے چل لیتے تھے وہ بھی اٹھارہ کلو میٹر اچھا بائک پر بٹھا دیتے تھے اللہ قبول فرما بیٹھ جاؤ بھائی ایک تو آپ لوگوں نے چھ چھ ہلکوں نے کیا کرنا ٹینٹ بنائیں گے اور کب بنائیں گے یہ سیما کے فوراً بعد ایک آدھ ہفتے میں بنا لوتے ہیں ٹینٹ بنا کے رکھ لو اور چونکہ اب آئندہ جو ہے آئندہ جو ہے ہمیں ہمارا جو کام ہے اس کام کا ایک حصہ ہے یہ بلکہ زیادہ بھائی او بھائی ابھی نہیں بنانا ٹینٹ ادھر جانے کے بعد سوچو کیسا بنانا ہے کتنا بنانا ہے ابھی تو جو اگلا کام کرنا ہے وہ سن لو گیا ہمارے کام کا یہ حصہ ہے بلکہ کام کی ہماری ابتدا یہاں سے ہوتی ہے آپ دیکھو بستیوں میں جو ہماری جماعتیں جا رہی تین دن کی ابا کی جماعت میگھ نگر کی جماعت علی راجپور کش کی جماعت مناور مناور کی جماعت کہاں جاتی ہے مناور مرزا پور تو آباد مسجدوں میں جاتی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ دن گشت ہو جاتا ہے پھر دو دن جو ہے ٹھنڈک سے گزرتے ہیں آپ کے اس سال میں تین دن کی جو جماعتیں گئی ہیں انہوں نے کتنی جماعتوں نے نقد جماعت بنائی تین دن کوئی ہے اس میں جو تین دن میں گئے ہو کسی بستی میں اور وہاں سے نقد جماعت نکالی آپ کی جماعت کہاں سے علی راج پور سے نکلی اور مناور سے سنگانا کی جماعت مناور آئی تھی اور نقد جماعت نکالی یعنی آپ نے طے کیا کہ جماعت بنانی ہے اور پھر پوری تشکیلیں کی کہ ان کا طے تھا جمعہ کی جماعت منور والوں کا طے نہیں تھا آپ حضرات سے محنت ماشاء اللہ اور کی جماعت کی باغ سے وہاں سے لگ تین دن کی جماعت بنائی ماشاء اللہ اور کوئی کی جماعت کہاں کہیں بتون وہاں سے تین دن کی جماعت نقد نکالی ماشاء اللہ اور اور کوئی جماعت ہے یعنی سال بھر میں چار جماعتیں آ رہی ہیں آپ کے مہینے میں کتنی جماعتیں جاتی ہیں تیئیس سے ستائیس جماعتیں جاتی یعنی گویا کے تقریباً بارہ مہینے میں کتنی جماعتیں گئی پچیس کی ایوریج دو نا پچیس کی تقریباً تین سو جماعتیں تین دن کی گئی اور یہ چار پانچ جماعتیں تین دن کی نقد نکلی اس میں اگر یہ تین سو جماعتیں ان بستیوں میں جاتی جہاں پر کیونکہ یہ گاؤں آپ کے ایسے ہیں جہاں مہمان جماعت بھی آتی مناور کپشی باغ جابوا جگت نگر علی راجپور دار باہر سے بھی جو جماعتیں آتی ہیں چاہے کمزور ہو مضبوط ہو اپنی جگہ پر لیکن ان مسجدوں میں جماعتیں آتی لیکن جن جگہوں پر یہ گئے ابھی اور وہ دیہات ابھی بہت سارے ہیں یہاں یہ تو ایک ہی ہلکے کا تھا آپ کے تو چھ ہلکے اس کے اطراف میں دیہات ہیں پندرہ گھر ہیں بیس گھر ہیں دس گھر ہیں مسجد ہیں نماز نہیں ہو رہی مسجد ہے نمازی کم ہے تو ایسی جگہوں پر ہماری جماعتیں جائے گی تو ایک تو جماعت کا وقت صحیح گزرے گا پہلی بات تو یہ ہوتی بے فکر نہیں رہے گی جماعت اور دوسرا جب جماعت محنت کرے گی تو ایسی نئی نئی بستیوں میں جہاں نماز نہیں ہے نماز نہیں تو سمجھو کلمہ خطرے میں ہے نماز نہیں ہے تو سمجھو اب کلمہ خطرے میں اور اگر نماز آ گئی تو سمجھو اب آگے ترقی ہوگی کیونکہ نماز برائیوں بحیائیوں سے روکتی ہے اب آدمی میں آگے کی خیر بڑھے گی اور آدمی نماز کا بھی نہیں رہا ہے تو اس کا کلمہ خطرے میں اس لیے ہماری پہلی کوشش یہ ہو کہ تین دن کی جماعتیں ہماری ان بستیوں میں جا جاؤ گے انشاءاللہ کون کون جائیں گے یہ حضرات تو اپنی جماعتیں لے کر وہیں جاؤ بہت سے مرتبہ پرانے ساتھی یار اور ایک کے ایک جگہ ہم کو بیچتے ہیں پرانے ساتھی ایسا کہتے ایک کی ایک دکان میں دادا نے زندگی پوری کر دی ابا نے زندگی پوری کر دی اور یہ دوسرے بھائیوں سے لڑ کے بیٹھا ہے اندر کہ میں لوں گا یہ ارے ہوتا ہے نا دوسرے بھائیوں کو بھی لینی تھی دکان لیکن نہیں دی ان کو اس نے یہ لڑ کے بیٹھا اندر تو وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں اس میں زندگی کیوں پوری کروں اس کی دکان کیونکہ نفع دیکھتا ہے وہاں وہاں کام کا نفع دیکھتا ہے اور تبلیغ میں آدمی سہولت دیکھتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک گاؤں میں بیچتے ہم ہم نے تو کام کے لیے وقت فارغ کیا ہے کہ آرام کے لیے کیا بولو نا بھائی ابھی جیسے آپ حضرات نے نیت کی اجتماع میں آنا ہے تو اجتماع میں کام کے لیے آپ نے وقت فارغ کیا کام کے لیے کیا تو آپ نے وہاں پنڈال میں ٹھہرنے کے لیے زمین بھی نہیں دیکھی آپ کے ہلکے کو جو جگہ دے دی وہاں ٹھہر گئے کہ زمین سیدھی ہے کہ سیدھی نہیں ہے نیچے پتھر ہے کنکر ہے اس طرح بھی دیا کہ بھائی کام کے لیے آئے اور جب آپ نے بچھا دیا تو آپ کے مجمع نے بچھا دیا ایسے بہت سے لوگ پیچھے اجتماع میں کئی ساتھیوں نے سنا کہ ایسے ایسے لوگ آ کر ٹھہرے ہیں پنڈال میں کہ جو کبھی جماعت پہ بھی نہیں جاتے ہیں لیکن یہاں ٹھہرے ہیں معذور معذور لوگ پنڈال میں ٹھہرتے ہیں قربانی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں تو اس لیے اس سے گھبرا رہے ہیں محنت کے لیے تو جا رہے ہیں ہم محنت کرنے کے لیے کھانے کے لیے جا رہے ہیں بولو نا کھانا گھر میں نہیں ملتا تھا کیا اس سے اچھا گھر میں کھا سکتے اور اس سے اچھا بھی سر گھر میں ہمارے پاس لیکن ہم تین دن کے لیے تیار ہو کر جو گئے ہیں تو کام کے لیے گئے اس لیے پہلی بات تو آپ حضرات یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہر ہلکے والے آپ نے پہلے نکالا بھی ہوگا پچھلے سالوں پھر دوبارہ نکالو اور اس نوعیت کے دیہات کہ جہاں مسجد ہیں عبادت خانہ ہیں غیر آباد ہیں یا مسلمانوں کے گھر ہیں مسجد عبادت خانہ نہیں ہے تو ہم ٹینٹ لے کر وہاں جائیں گے انشاءاللہ جاؤ گے انشاءاللہ کون کون کیا کرتا ہے ابھی ہم لوگ وہاں تھے بھروچ ضلع میں تو وہاں ایک گاؤں میں پہلی مرتبہ گاؤں کے اندر ٹینٹ لگا مسجد ہے وہاں لیکن وہ بہت سخت پہلے ٹھہرنے نہیں دیتے تھے اندر تو پھر کارگزاری پتا چلی کہ کوئی ساتھی ہے وہاں ان کے حلقے کے انہوں نے پورا سال اس گاؤں کے باہر کھیت میں تین دن لگائے ٹینٹ پورا سال کہاں ٹینٹ لگائے یعنی سال بھر تین تین دن وہاں جاتے رہے تو زون کی جب جماعت گئی تو اللہ نے آگے کا دروازہ کھولا کہ انہوں نے ٹینٹ گاؤں میں لگایا جس گاؤں میں گھس نہیں سکتے تھے پچاس سال سے اکوبر ہاں ایسا کیا انہوں نے پوری جماعت کو انہوں نے گاؤں والوں نے یہ کیا جب وہ باہر ٹھہرے تھے پہلے تو انہوں نے فون کر دیا ان کو کہ بھائی یہ ایسے لوگ ہیں دہشت گرد تو سب کو لے کے چلے گئے گاڑی میں بٹھائے پھر اللہ نے نظام چلایا ان کے لیے کسی نے رابطہ کیا کسی سے کسی نے تو پھر دوبارہ ان کو خبر دی ڈپارٹمنٹ والوں کو بھائی یہ تو اچھے لوگ ہیں بھلے لوگ ہیں تو راستے میں ہی ان کی گاڑی کو روکا اور ان کو کہا کہ واپس ان کو وہیں چھوڑ کے آؤ جہاں سے لائے ہو تو پھر واپس چھوڑ آئے ہو لیکن ان کی اس قربانی سے دروازہ کھل گیا آگے کہ اس سال زون کی جماعت نے گاؤں میں قیام کی اور اب آگے کے راستہ کھلے گا اس میں بہت سے لوگ ہوتے جیسے کہ گھر کی لے جا کے چائے پلائی دونوں جگہ یہ ہوا ہر گاؤں میں ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں بےچارے اللہ ہدایت دے ان کو ان کے لیے بھی دعا کریں گے ہم تو وہ پریشر نا انہوں نے گھر کو پورا گھیر لیا اور کہا کہ ان کو تم نکالو یار ایسے کچھ ہوتے ایک مرتبہ ایسا ہوگا دوبارہ ہوگا پھر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا اسی گاؤں میں ہوگا اور وہی کہیں گے کہ نہیں انہوں نے کیا بگاڑا یہ کیا غلط بات کرتا کیونکہ ہماری کوئی غلط بات تو ہے نا اللہ رسول کی بات ہے صحیح بات ہے سچی بات ہے جو بات امبیا لے کر آئے جو بات اولیاء لے کر آئے ہم ان کو یہ بھی سمجھا بھائی جتنے نبی آئے وہ ایمان کی بات لے کر آئے نماز کی بات لائے جتنے ولی آئے ہیں خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ وہ ڈھاکہ سے آئے نا اجمیر تو وہاں سے یہاں کیوں آئے تھے ان کو کوئی دکان کھولنے کی تھی وہاں اجمیر میں بولو نا بھائی وہ تو دین کے کام کے لیے آئے تھے ان کے کوئی رشتے داری تھی وہاں اتنا لمبا ان کو یہ بات سمجھا ان کے دل میں عقیدت ہے محبت ہے تو ہمارے دل میں بھی محبت ہے ان کی لیکن ہم مقصد جانتے ہیں کو وہ کیوں آئے تھے وہ اللہ کی عبادت قائم کرنے کے جائے انہوں نے وہاں نماز پڑھی انہوں نے وہاں لوگوں کو ایمان نماز کی دعوت دی تو ہم ان کو یہ بات یہ باتیں ان کے علم میں نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو نہیں مانتے بھائی ہم مانتے ہیں اور اچھے سے مانتے ہیں اور ہم صرف مانتے نہیں بزرگوں کا کام کرتے ہیں جو کام انہوں نے کیا لیکن غلط ہے جب غلط فہمی ہوتے غلط فہمی یعنی اندھیرا غلط فہمی ہے کچھ دکھے گا نہیں لیکن آپ وہاں اجالا کرو بات کرو تو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے غلط فہمیاں دور ہوتی اور ہمارے اخلاق ہماری خدمتیں وہ راستہ بنائے گی سب سے بڑی بنیادی چیز جو دعوت میں ہے وہ اچھے اخلاق ہیں سب سے بڑی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی جب آپ پر پہلی وہی آئی اور آپ گھر پر آئے اور ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی آپ پر فرشتے نے ملاقات کی تھی تین مرتبہ آپ کو سینے سے لگایا زور سے لگایا آپ پر ایک اثر تھا گھر آ کر آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ امی جان سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو کمبل اڑا دو تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو یہ قصہ بیان کیا تو اس وقت آئے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو جملے کہے تھے حضور صلی اللہ کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں آپ نماز پڑھتے اس لیے نماز تو آپ پہلے سے پڑھتے لیکن ابھی نماز کا ذکر نہیں کیا آپ نماز پڑھتے تھے وضو بھی کرتے تھے آپ وضو کی فرضیت کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی لیکن آپ وضو بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا آپ کے وضو نماز یہ کہا کہ آپ سلا رحمی کرتے ہو کیا کرتے ہو سلا رحمی کس کو کہتے ہیں جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑتے ہو آپ کہ آپ سلا رحمی کر رہے اور آپ جو ہیں جو لوگ بوجھل ہو جاتے ہیں بیچارے آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہو اب ہر قسم سے بوجھل ہوتا ہے کہ کبھی مالی لائن سے ہو جاتا ہے آپ مدد کرتے تھے لوگوں ان کا بوجھ ہلکا کرتے تھے آپ مہمان نوازی کرتے ہو مہمان نواز ہے آپ اور آپ جو ہیں ناگہانی مصیبتیں جب آتی ہیں تو آپ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہو گاؤں میں بستی میں حالات آتے کوئی بیماری سیماری ہو گئی تو ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو مدد کی اور ایسے کوئی حال آ گیا بھوک کا پیاس کا سیلاب آیا ہے زلزلہ ہو گیا ہے بیماری پھیل گئی ہے تو ایسے موقع پر لوگوں کو اس کو ناگہانی مصیبت کہتے تو یہ آپ کی صفتیں اس وقت بھی اب یہ دور جاہلیت کا کہلاتا ہے اور یہ اخلاق آپ کے کن لوگوں کے ساتھ تھے جو مسلمان نہیں تھے یہ مسلمان بھی نہیں اللہ کے غیر کی پرستش کرتے تھے ان کے ساتھ آپ کے اخلاق اور یہ رویہ تھے تو یہ پہلی بنیاد ہے کہ ہمارے اخلاق ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا وہ اچھا سے اچھا ہو چاہے اپنی بستی میں مسجد جماعت کے ساتھ ہیں مسجد کے مسلحوں کے ساتھ ہیں مولنے کے لوگوں کے ساتھ تو اس سے کام کے لیے جگہ بنتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کام کے لیے جگہ ہے اور پھر لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق دیکھ کے موقع والوں لیکن چونکہ وہ و کے اندر جمع ہوا تھا تو ان ساری چیزوں کے بعد بھی آپ کی دعوت پر وہ ایک دم سے انہوں نے لبیک نہیں کہا کئی سال لگ گئے ان کو سمجھانے میں تیرہ سال سے تیرہ سال مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کرنا پڑا لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اور اپنی خدمتوں سے اپنے اخلاق سے اور بولو نا بس اپنی خدمتوں سے جانی خدمتیں بھی ہیں مالی خدمتیں بھی ہوتی ہیں تبلیغ میں اپنی جان اپنا مال کا ایک اصول وہ تبلیغ کرنے کے لیے کس کے لیے کہ بھائی جماعت میں آدمی جا رہا ہے چل اپنے پیسے سے جا رہا ہے تین دن جا رہا ہے اپنا مال لگا رہا ہے چار مہینے جا رہا ہے تو اس میں تو اپنی جان اپنا مال ہے لیکن انسانی جو ضروریات ہیں انسانی ضروریات پانی پلانا کھانا کھلانا بیمار کا علاج کروانا عیادت کرنا بیمارداری کرنا سہارا آدمی کو سہارا یہ انسانی ضروریات ہے تو اس میں ایک دوسروں کا سہارا بننا وہ ایک آدمی ہے غریب آدمی ہے بیچارہ بیمار ہوا ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے پیسہ نہیں وہ قرضہ کر کے علاج کروا رہا ہے تو اب ہم کو اللہ نے استعداد دی ہے تو ہم اس کو پچاس روپے کا قرضہ کر رہا ہے ہمارے پاس ایک روپیہ دینے کی استعداد ہم اس کو ایک روپیہ ہدیہ کریں گے یہاں یہ اصول نہیں کہ اپنی جان مان سے تبلیغ کرے گا یہ تبلیغ کرنے کی یہ تو کسان کا علاج کروانے کی بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی بات سمجھ میں آ رہی بیچارہ بیمار ہے نا کہانی حالت ہے اس پر مقروض ہو گیا ہے ان ایسے حالات میں تو ایسے حالات میں مددگار بننا عام سے عام مسلمان یہ حق اسلام کے رشتے سے ہوتے ہیں جیسے سلام کرنا تو کوئی بھی مسلمان ہو جانے نہ جانے سید ہو پٹھان ہو کتری ہو گانچی ہو بلا ہو بلا ہو کوئی بھی اس کو سلام کرنا ہے مانوس ہو غیر مانوس ہو سلام سب کو ہم کریں گے وہ چاہے نہ کریں لیکن ہم اپنا دل برا نہیں کریں گے سب کو سلام کریں گے جواب نہیں دے وہ ان کا فیل ہے ہم سلام کریں مسکراتے چہرے ملے چاہے وہ مسکراوے نہیں وہ نہ مسکراوے اس کا فیل ہے ہم مسکراتے چہرے ملے ان سے سلام کرنا ان کی کوئی خوشی ہے تو خوشی میں شریک ہو جاؤ موقع تلاش کریں خوشی میں شرکت کا انہوں نے ہم کو دعوت نہیں دی تو کھانا تو بغیر دعوت کے نہیں کھانا چاہیے کھانے کے لیے تو دعوت ضروری ہے لیکن نکاح کی مجلس ہو رہی ہے یا نکاح کی مجلس میں بھی شرکت کا موقع نہیں ملا لیکن اس کا نکاح ہوا تو مبارکباد دینی ہے تو مبارکباد دینے کے لیے دعوت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دعوت دے تو مبارکباد دیں بس سمجھ میں آ رہے اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے تو ہم کیا کہ بھائی اس نے کہا بلائے اپنوں کو یہ جاہلیت ہے یہ کیا ہے بولو نا بھائی کہ بلائے تو اس سے یہ گھر نہیں جاتے لوگ اس نے بلایا نہیں ہم کیوں جائیں نہیں بلایا ہے اس نے لیکن اس کے بیٹے کی شادی ہے تو ہم مبارک مسجد میں چلے جائیں نکاح ہو رہا ہے اس وقت یا اس وقت بھی نہیں جا پائے تو اس سے پہلے بعد میں ہم جا کر ان کو مبارکباد دے دیں ہماری طرف سے کوئی ہدیہ تحفہ دے دیں قبول کرنا نہ کرنا ان کا پھر تو اس طرح جگہ بنتی جائے گی کام کے لیے اور اس قسم کے جو دیہات ہے اس میں بھی کہ ہم کوشش کریں کہ ان کے بڑے جو قریب کے قصبے ہوتے ہیں شہر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں بیماری سیماری ہیں تجارتی ہیں کوئی چیز ہیں لین دین ہے تو وہ آتے ہیں جیسے مناور کے اطراف کے لوگ مناور میں آتے ہوں علی راج پور کے اطراف کے لوگ علی راج پور آتے ہیں چھوٹے دیہاتوں کے لوگ پانچ گھر سات گھر دس گھر تو ان کے لیے تو علی راج پور بہت بڑی سٹی ہے بمبئی ہے ان کا تو یہ یہ ان کے لیے اندور ہے ایسا ہی ہوتا ہے ان کے تو ٹریٹمنٹ کے لیے یہی سب سے بڑا ہب ہے کہ یہاں ڈاکٹر ہے راج پور وہ آتے ہیں یہاں تو ایسے موقع میں ایسے موقع کے تلاش میں رہے آتے جاتے دیکھے لوگوں کو کون ہے کہاں سے آئے ان سے دعا سلام کرے کھانے کا وقت ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا ہمارے ایک رشتے دار تھے قریبی رشتے داروں میں تو وہ روزانہ کھانے میں جو ہے نا کوئی فقیر کو بھی لے کر اپنے ساتھ بٹھاتے کوئی نہ ملے نہ تو فقیر تو اس کو بھی لے آ رہا کہ بھائی کھانا کھا ان کے محلے کی جو مسجد تھی وہ سخت خیر مانوس ایک ہی گھر ان کا وہاں تھا مانوس لیکن ان کا جو امام آتا تھا تراوی پڑھانا رمضان میں اس کو روزانہ آدھا کلو دودھ پلاتے تھے حالانکہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا لیکن اس کو آدھا کلو دودھ پلاتے تھے رمضان میں تراوی کے بعد اس کا اکرام کرتے تھے وہ آتلاریاں ہوتے ہیں نا آتلاری یہ چھوٹے موٹے کاروبار والے کرائے پر رکھتے ہیں تو وہ کرائے پر دیتے تھے تو اس وقت زمانے میں بیس روپے کرایہ لیتے تھے لاری کا لیکن وہ لاری لے جائیں تو اس کو کہ بھائی دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانے کا آپ کو تو لے جاوے بیس روپے کرایہ دے چالیس کا کھانا کھاوے ان کا تبلیغ میں ایک ہی دن نہیں لگا ایک اجتماع میں شریک ہوئے تھے صرف ایک اجتماع میں شریک ہوئے اور یہ اثر ان پر چڑھا رہا اور ہوتی ہے طبیعت میں بازو کی فطرت طبیعت میں ہوتی ہے صحاوت ہم کو تو کل یہ کرنا ہے ہماری طبیعت میں نہ ہو پھر بھی کرنا ہے تبدیل کرنی ہے ہم کو تبلیغ کا کام کرنا تو ہماری طبیعت میں جیسے دکانداروں نا باقی طبیعت میں نہیں ہوتا سب کو چائے پلانا لیکن دھندا کرنے کے لیے گاہک کو چائے پلانی پڑتی ارے پلاتے نہیں پلاتا خالی خالی بھی پوچھنا پڑتا ارے بیٹھو ٹھنڈا لوگے گرم گے ارے بیٹھو تو صحیح ارے بھائی چائے لے لو جلدی سے ایسا کہ بھائی کاروبار کرنا ہے تو وہ وہ تکلف کرتے ہیں اور اس میں ان کی غرض ہوتی ہے ہماری کوئی غرض نہیں ہم ان سے کچھ دنیا نہیں چاہتے لیکن ہم ان سے دین چاہتے ہیں تو اس لیے جو ہے ہم اپنے ان پہلوؤں کو تھوڑا اجاگر کریں اس کی ضرورت ہے ہاں، سلا رحمی کرنے کی یہ تو تبلیغ کا کام تو ایسا ہے کہ وہ غریب کی بہو میں غریب کی بہو غریب کی جوڑ سب کی بھابھی سب کی بھابھی ہوگی تبلیغ کا کام کرتے ہیں بھائی کل دکان کے ہی چلنا پڑے گا مولانا فرما سر مانگے کہ بھائی دائی دبتا ہے دائی کیا کرتا ہے دب گھر میں بھائیوں کے سامنے دبنا پڑتا ہے گھر میں جاوے تو جوان بچوں کے سامنے دب جانا پڑتا ہے محلے میں نکلے تو اپنے سے کم درجہ لوگوں کے سامنے دبنا پڑتا ہے دوسرے گاؤں میں جاوے تو اپنے سے کم درجہ لوگوں کے سامنے دبنا پڑتا ہے وہ گالیاں دیتے ہیں لیکن جو اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے لیے ہے حدیث میں ہے ہما زہلی اللہ رفع اللہ جو اللہ کے لیے جھکے گا توازو اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا اس کی عزت نہیں جائے گی نا تو اس لیے اس کی ضرورت ہے ہم اپنے اخلاق سے اپنی خدمتوں سے لوگوں کو متاثر کریں اس لیے کہ ہم ان کو دین کی بات سمجھا سکیں ان کے ساتھ ہم متاثر ورنہ ہم نے بھی آستین چڑھا دی تو ہوتا ہے نا گھر میں بیوی کے سامنے چڑھا دیا بچوں کے سامنے آستین چڑھا دی اور ماں بہو بیٹوں کی گالیاں دے ڈالی اس کو بھی سب کے سامنے اب دیکھ رہے ہیں سب اور کل ہم کو کش میں جانے کا ہے وہاں یا شام کو کش کرنے کا اور دوپہر میں تو لڑکے کے ساتھ لڑائی کر رکھی ہے محلے میں تو ہمارے کش کا اثر ہوگا بولو نا ہوگا کوئی وہ تو دیکھے تو وہی ہے وہ دوپہر والا ہے ابھی رنگ بدل کے آیا ہے تو بھی بدل کے پھر اثر نہیں ہوگا اس میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے کیسے لینا پڑتا ہے صبر سے لینا پڑتا اور اپنی خدمتوں سے اپنے اخلاق سے اپنے خاندان کو بھی اس لیے آپ کے یہاں آپ اس علاقے میں بہت سارے خاندان بھائی دو آدمی تبلیغ میں باقی اتنا ذہن صاف نہیں آپ آج کی تبلیغ میں سسرال والوں کا ذہن صاف نہیں اب بہو کے ساتھ ہم نے لڑائی کر رکھی ہے تو ہم ان کو کیسے تبلیغ سمجھا سکیں سمجھا سکیں گے سسرال والوں لیکن ان کی آئی ہوئی بیٹی کو ہم نے ایسے رکھا ہے کہ اب وہ جا کر کے رہی ہے وہ تبلیغ کرے کی ہو کہ بھائی تم کیا جانتے ہو تم چمبوڑیاں کہتے ہو لیکن وہ تو سنت والے لوگ ان کے اخلاق ایسے ہیں ان کی خدمتیں ایسی ہیں اور ان کی معاشرت ایسی ہے وہ دائی بن جائے گی وہاں جا کے اور یہی اصل ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے اخلاق اور خدمتوں کی شہادت دشمنوں نے دی کس نے دی دشمنوں نے حاجم کو ان کی بہن نے کہا جا رہی آجیو تم کو پتا ہے تم کہاں جا رہے کن سے بھاگ رہے میں وہاں رہ کر آئی ہوں تم جا کر ملو تو صحیح ان سے حضور نے ان کے ساتھ اچھا اچھا معاملہ کیا اچھا برتاؤ کیا ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اختیار دیا کہ تم یہاں رہنا چاہو تو ہمارے پاس رہ سکتے ہو امن سے رہو اپنے وطن جانا چاہو تو وہاں جا سکتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بھیج دیجیے انہوں تو حضور نے انتظام کیا ان کو بھیجنے کا تو گئی اور پھر ان کے بھائی بھاگ گئے تھے تو ان کو تلاش کر کے ان سے ملاقات کی اور پھر ان کو بات سمجھائی آپ کی براہ راست پہلے ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے بھیجا بھائی کو کہ جاؤ تم جا کر ملو کہ ان سے بھاگتے ہو وہ تو ایسے آدمی تو یہ تبلیغ ایسے چلی ہم اپنی خدمتوں سے اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرتے ان پر خرچ کریں گے ایسا خرچ کرنے کا نہیں تو ہم مسکراہٹ خرچ کریں گے ارے ہنس سکتے نہیں ہنس سکتے کسی کے سامنے دیکھ کر تو اس کا بھی چارج لگتا ہے ویسے تو اس میں بھی چارج کو ہے کہ لگے گا اس میں کہ ہفتہ ہو گیا ہے پورا ابھی تک ہی نہیں ہے ارے کہ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ گشتوں میں جا رہے تو ذرا زور سے سلام کریں مسکراویں مسافہ کریں بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو تو معانقہ کر لیں اور پھر اس کے بعد بیٹھیں بات کریں اور میٹھی میٹھی باتیں کریں کیسی باتیں کریں وہ میٹھی باتیں فضائل کی کتابوں میں لکھی ہیں کہاں لکھی فنزیلا سے لکھی ہیں کہ بھائی جو آدمی گھر سے قدم اٹھاتا ہے وضو کر کے آئے گا ہر قدم پر ایک گنا معاف ہوگا مسجد میں کتنے ایسے نمازی آتے ہیں جو تبلیغ میں لگے ہوئے لیکن گھر سے وضو کر کے آتے ہیں آپ کی مسجدوں میں ایسے لوگ تو ان کو ہم یہ سنا ہوا کہ دیکھو آپ کو تو روزانہ فضیلت حاصل ہے تو ان کے دل میں محبت پیدا وہ اپنے آپ گش میں جڑ جائیں گے اور ہم ان کو جا کر کے حاجی صاحب نماز میں آتے ہو بھاگ جاتے ہو نماز کے بعد گش کے دن تو بیٹھو تو کیا کریں گے وہ ارے بولو نا کوئی آدمی صبح صبح یاسین شریف مسجد میں پڑھتا ہے مشورے میں نہیں بیٹھتا یاسین شریف پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے ارے بولو نا بھائی ہے نا فضیلت تو ہم ان کو جا کر وہ سنا ہوئے کہ آپ اتنے سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح صبح یاسین پڑھتے ہو آپ کو تو بڑا ثواب ملا ہے بڑا اجر آپ کے خزانے میں جمع ہے ہمارے لیے بھی دعا کرنا ایک مرتبہ دو مرتبہ چار مرتبہ آپ نے دعا کی درخواست کی اب آپ ان سے کہو گے کہ آج صاحب ماشاء اللہ آپ یاسین شریف بڑی پابندی سے پڑھتے ہو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی کا ایک ایک آدمی آپ کی طرح یاسین شریف پڑھنے والا بنے اس لیے ہم مشورہ کرتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دو گے اس میں تو وہ دے گا نہیں دے گا وہ جی، ہاں، اس کے دل میں جگہ بن گئی تو یہ ہمارا میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا کام ہے کیسی باتیں کرنے کہ میٹھی میٹھی باتیں حضور نے یہی کیا ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں سمجھائی لوگوں کو فضیلتیں بتائی نماز پڑھنے کی ذکر کرنے کی یاسین پڑھنے کی صدقہ کرنے کی رات میں نماز پڑھنے کی دعا مانگنے کی خدمت کرنے کی ماں باپ کی خدمت کرنے کی فضیلتیں بتائیے تو یہ ساری فضیلتوں کی باتیں بیان کرنی ہیں ملاقاتوں میں بھی گشتوں میں بھی اپنے بیان میں بھی اور ہر ایسی بات سے ایسے جملے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ ہم ان جملوں اور ایسے بولوں کے عادی ہو چکے ہیں جس سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں ہوتا لوگ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں ہم عادی ہو چکے ہیں بولتے ہی رہتے ہیں اور پھر کہ بھائی ہم نے کیا کہہ دیا اس کو ایسا ہم نے کیا کہا ہے پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ہم بول چال کی بھی مشق کریں کہ ہم کو کیا بولنے کا ہے اور اس لیے یہ ہے کہ فضائل کو پڑھیں خوب فضائل پڑھیں گے پھر وہ فضیلتیں ہم بتائیں گے وہاں جا کے روزانہ پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے اس کو کہ یہ ہمیں بھی عمل کے وقت یاد رہے اور ہم جب دعوت دیں گے تو یہ باتیں بتائیں گے کہ نماز میں یہ فائدہ ہے ذکر میں یہ فائدہ ہے درو شریف کا یہ فائدہ ہے استغفار کرنے کا یہ فائدہ ہے اور جو آدمی جس نیکی میں لگا ہوا ہے اس کو اس کا فائدہ ضرور بتا دیں کوئی آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کا کیا تم ماں باپ کے پیچھے پڑ گئے تبلیغ تو کرتا نہیں <laughs> تین دن کب گئے تھے وہ کہہ رہا میری ماں کی خدمت کرتا اصل میں کوئی ہے نہیں دوسرا ایسا تو اس کو خدمت کی فضیلت سے پہلے بتائیں گے آپ کو تو بڑی سعادت ہے بھائی کس کو موقع ملتا ہے ماں کی خدمت کر رہے ہو سب سے بڑی خدمت تو ماں باپ کی ہے دنیا میں جتنی خدمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی خدمت کون سی ہے کہ ماں باپ کی آدمی خدمت کرے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کسی کے وہ منسوس ہیں وہ بالوالدین احسانہ قضا خزا کا اللہ تعبد اللہ عیا وہ بالوالدین والد کہ اللہ نے جہاں توحید کا تذکرہ کیا اس عبادت کا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت ہوتی وہاں دوسرا حکم یہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر اب ایک آدمی کر رہا ہے تو ہم اس کی تحسین کریں اب اس کے ساتھ ہم اس کو اگلا کام سمجھائیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا کیا کر سکتے ہیں آپ روز ڈھائی گھنٹہ دے سکتے ہو مہینے میں تین دن لگا سکتے ہو پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھ سکتے ہو تو اس طریقے سے جوڑنے والی باتیں ہو جائیں گی جڑنے جوڑنے تو کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ کون کون کریں گے اور اس قسم کے جو دیہات ہیں ایسی بستیاں ہیں تو تین دن کی جماعتوں کے ذریعے سے اور دوسرے گشتوں کے ذریعے سے دوسرا گشت ایسی مسجد میں نہ کریں جہاں گشت ہوتا ہے جیسے باغ کی ان کی مسجد میں گشت ہوتا ہے اب ان کی مسجد میں جا کر دوسرا گشت کر کے کیا کریں ان کی انجمن مسجد میں گشت ہوتا ہے تو وہاں دوسرا گشت کر کے کیا کریں پہلے سے وہ تو کرتے ہیں مسجد جماعت روز بیٹھتی ہے ان کو تو اب ان کا کام کہ بھائی آپ اپنے ساتھیوں سے کام لیں روز کی ملاقاتیں بڑھاوے گشت کو مضبوط کرو ان کو شب گزاری میں ترغیب دے دیں ماہانہ مشورہ ہوتا ہے اس میں ان کو ترغیب دے دیں پھر بھی ضرورت پڑے تو ہلکے کے دو تین ذمہ دار کبھی ان کی مسجد میں چلے جائیں ان کے مشورے میں شریک ہو کر ان کو ترغیب دے دیں لیکن یہ لوگ دوسرا گشت کریں ایسی جگہ جہاں پہلا گشت ہی نہیں ہو رہا کیونکہ گشت جب نہیں ہو رہا ہے تو وہاں نماز وغیرہ میں کیا حال ہوگا پتہ یہ سب ایسے تین دن کی جماعتیں ایسی بستیوں میں بھیجے کہ جہاں پہلے سے مسجد اور جماعت نہیں اور ایسی آپ ضلع میں نکالو پانچ امال والی یہ مسجد ہے بعض مال والی یہ مسجد ہے اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے ایسی مسجد عبادت خانے کی ہر ہلکے کا نکالو اور پھر ان کو بھائی یہ مسجدوں میں کام شروع کرنا ہے کرو گے انشاءاللہ شاء اور اس کی نیت کرتے گھبرا تو نہیں جاؤ گے بولو بھائی کیونکہ ایسی بستیوں میں جائیں گے تو وہاں پکانا پڑے گا پکاؤ گے اپنے تو پکا کر کھانے اور کھلانے کا کام ہے پکا کے کھا کے اور کھلانا ان بستی والوں کو ہم کھلائیں گے تبلیغ تو اسی طرح شروع ہوئی ہے کہ جماعتوں نے پکایا کھایا اور مقامی لوگوں کو کھلایا اور سہولت تو ابھی ہوئی سہولت ہے ورنہ مسجد میں بیت الخلا بننا تو عیب تھا کوئی بنانے نہیں دیتا تھا لوگ کہ بھائی مسجد میں تو بیت الخلا ہوتا ہو یعنی مسجد کے احاطے میں کوئی بنانا نہیں دیتا تھا بڑی مشکل سے بنا تھا پھر دھیرے دھیرے اب یہ سہولت ہو گئی کہ ہر مسجد کے ساتھ وضو خانہ بیت الخلا بننا تو اس لیے ہم اس کی فکر میں نہ رہے زیادہ ہماری مسجدوں میں جو کام آیا ہے وہ ان لوگوں کی محنت سے آیا ہے جنہوں نے کام دیکھ کے قیام کیا تھا سہولت دیکھ کے نہیں کیا تھا تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی اب ان لوگوں تک ہمیں جانا ہے اگر ہم وہاں کام دیکھ کر جائیں گے تو اللہ ہمارے ذریعے ان کو دے گا اور اگر ہم سہولت دیکھ کر جائیں گے تو پچاس سال ہو جائیں گے وہاں آگے نہیں بڑھیں گے تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ ایسی جگہوں پر اپنا وقت لگائیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ اب آپ کے چھ ہلکے ہیں چھوں ہلکوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ چھوں چھ حلقوں کے اور آپ لوگ نکالو ایسی مسجد اور عبادت خانے کتنے ہیں آپ کے اور وہ دیہات کے جہاں مسجد عبادت خانہ لیکن پانچ دس پندرہ بیس مکان ہے مسلمانوں جہاں جماعت جاتے ہیں ایک مرتبہ نکالو فہرست اور سب کے سامنے لاؤ کیونکہ آپ میں سے بہت سو کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے حلقے میں کتنی ایسی جگہ کچھ پرانوں کو پتا ہوگا تو ان کو پتا ہو نیا بھائی دیکھو یہ گاؤں ہے یہ جگہ ہے جب ہم لوگ شروع شروع میں ہمارے ضلع میں مشورہ وغیرہ تو ہمارے پرانے ساتھی گاؤں کے نام بولتے ہیں ہم کو تعجب ہوتا تھا تو یہ بھی گاؤں ہے ہمارا یہ بھی گاؤں ہے یہ بھی گاؤں ہے یہ بھی گاؤں ہے نئے نئے نام سنے تھے اس کو ایسے آپ میں بھی بہت سے ہوں گے جن کو بھی ان گاؤں کے نام کا پتہ نہیں ہو کہ وہاں مسلمان رہتے تو وہ آپس میں بیٹھ کر اس کا مذاکرہ بھی کرو اور پھر اس وقت طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے تین دن یہاں لگائیں گے ہر مسجد والے کم از کم ایک گاؤں لے لو ایک گاؤں اور دوسرا کیچ کرنے کے لیے جو قریب کے گاؤں یعنی بستی سے دو چار پانچ سات کلو میٹر تک ہے وہاں دوسرا کیچ کر لو اور جو زیادہ فاصلے پر ہیں دس بیس پچیس پچاس کلو میٹر پر اس کو تین دن میں لے لو تو دوسرے کش کے ذریعے سے قریب کے علاقے کور ہو جائیں گے اور تین دن کی جماعتوں کے ذریعے سے دور کے تو آپ کی کتنی بتائی جماعتیں ستائیس جماعتیں ہیں نا مہینے کی تو ہر مہینے ستائیس نئے دیہاتوں میں جماعت جائے گی اور دوسرا کش کتنی منزلیں کرتی ہیں کتنی پچاس ایک ہے ترپن مسجد ہے آپ کی تو ہر مہینے آپ کی چار ہفتے یعنی ہر ہفتے ترپن جگہوں پر گشت ہوگا اگر تین مہینے میں چار مہینے میں بھی ایک جگہ کھڑی ہو تو ہر چار مہینے میں آپ کی پچاس ترپن جگہ ایک ساتھ نیا کام شروع ہو پورے سال میں اگر ایک مسجد تین جگہ کرے تو سال میں پچاس سے اگر ضرور دیں تو ڈیڑھ سو ہو گئے تو ڈیڑھ سو گاؤں کھڑے ہو جائیں گے ایک سال میں آئندہ سال تک اس کو ہدف بناؤ اور آئندہ سال اس میں کارگزاری میں سناوے کہ زونوں کی ایک تو جماعتیں مکمل چلے زونوں کی جماعت دیکھو کاروبار دھندے سیزن ہے سب کے ساتھ سورت شہر میں سب سے زیادہ بیپاری کاروباری لوگ احمد آباد میں سب سے زیادہ کاروبار بزنس کے وہاں کا چھوٹا سا بچہ بھی جو نا کاروباری ہوتا ہے شہر میں وہ کچھ نہ کچھ دھندا کرتا ہے ایسے بڑے بڑے شہر ہے بروڈا ہے لیکن وہاں سب جگہ انہوں نے زونوں کی جماعتیں چلائی منگرول والوں نے چلائی ابھی آنند کی ہیں کتنی جماعتیں آنند کی زون کی یاد ہے کسی کو ان کی شاید اکیس زون ہے ان کی اکیس زون ہے ان کی جماعتیں چلی ہیں دونوں راؤنڈ میں پنچ محل میں آٹھ زون ہیں نو جماعتیں چلائی انہوں نے اس سال ایک بڑھایا اور نو جماعتیں چلائی تو یہ کوئی سیزن خالی گورنمنٹ کی لسٹ میں صوبے کا نام بدل جانے سے کوئی استعداد نہیں بدل جاتی کہ بھائی ہمارا ایم پی ہے ایم پی میں ایسا نہیں ہوتا وہ تو جب تک آپ ایم پی ہیں ایسا ہیں کمزور ہیں وہ ہیں تو وہ ایسا ہی رہے اور جب آپ یہ کہ نہیں بھائی ہمارے یہاں پچاس سال سے اللہ کا فضل ہے کام ہے پرانے پرانے ساتھی ہیں قربانی دی ہے ہمارے یہاں بھی ماشاء اللہ عملہ ہے چار مہینے والے اتنے ہیں چلنے والے اتنے ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں شروع کرو گے تو اندر سے جذبات اس طرح کے ابھریں اور سیزن سیزن لاتے رہو گے دیکھو آج بھی جو ہے دنیا کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ عمومی اجتماع منگل بدھ جمعرات کو ہوتا ہے آپ کا کب ہو رہا ہے اجتماع پیر منگل بدھ ہو رہا ہے آپ دنیا کے اور علاقوں میں جا کر سوچ نہیں سکتے کہ عمومی پرانوں کا جوڑ نہیں کرتا کوئی اتوار کے علاوہ لیکن قربانی پر ہمارے بڑوں نے ہم کو کھڑا کیا تو آج دیکھو عمومی اجتماع آپ کا ہو رہا ہے اور اگلا اجتماع جو ہوگا وہ جو میرا جمعہ ہوگا جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے دعا ہوگی جمعہ کو اجتماع شروع ہوتا ہے شام کو اور اگلا اجتماع جو نا دعا ہوگی اور سب جگہ مجمع گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ڈیڑھا ہے جہاں دس ہزار ہوتے تھے وہاں پندرہ ہزار جہاں بیس ہزار ہوتے تھے وہاں تیس ہزار آدمی یہ بروڈا میں پہلے دن تین ہزار آدمی تھے جہاں پانچ سو سات سو سے لے کر پندرہ سو تک ہوتے تھے پہلے دن یہ دوسرے دن مجمع آتا تھا دعا میں آتا تھا تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ آپ حضرات سے بھائی ایسی کوئی بات نہیں اب تو عملہ اچھا خاصا ہو گیا آپ چار مہینے والے کتنے ہیں کل چار سو آدمی چار مہینے والے بیرون وقت لگے ہوئے پچیس تیس آدمی ہوں گے مستورات کی جماعت آپ کی بیرون جا رہی ہے آپ کے یہاں سے مستورات کی جماعت بیرون جا رہی ہے تو اب وہ بات نہیں رہی کہ بھائی کمزور ہیں اور ہمارے اصل میں کاروبار ہیں ہٹ بازار ہیں سیزن ہیں یہ سارے اوزار اللہ کے فضل سے اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے ختم ہو گئے لوگوں نے دین پر جان مال لگانا شروع کیا سیزن میں بھی لگاتے اور لیکن آپ حضرات اس کی بنیاد ہیں ذمہ دار ہیں مسجدوں میں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے کون کون کون موقع جائے گا کے اس سال کے چلنے لگ گئے تو آئندہ اس طرح ترتیب بنا یہ تقاضا ہوتا ہے بڑا اور دوسرا ابھی جو کام آپ کو کرنا ہے کہ سال بھر آپ کی تین دن کی جماعت ہے اور آپ کی مسجد کا دوسرا گشت انشاءاللہ ایسی جگہوں پر کریں اس لیے آپ ہلکا وار بیٹھے جس میں مناور ہلکے کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤں ذرا مناور ہلکے کے ساتھ آپ لوگ ادھر بھائی ان کو جگہ دے دو جانے مناور کے سب ساتھی ادھر چلا پورے ہلکے مناور کپشی اور کون سے گاؤں آپ کے مناور سنگانا مرزا پور اور باقاعدہ اچھا پگدون بکدون بخدون ہلکا بھائی آپ پخدون والے ہیں او بھائی گاؤں والے آپ بیٹھ جاؤ ابھی بیٹھ جاؤ ابھی آپ کا نام نہیں آیا اچھا مناور میں ادھر جائیے مناور میں آپ حضرات ادھر چلے بخدون کے دو ہی آئے آ رہے آپ کی جماعت بنگلہ دیش ہے وہ مخدون کی ایک ہی آدمی ان کا اور ایک وہاں گئے باقی سب یہ کہاں ہیں آپ لوگ بیٹھو جائیں دو طرف بیٹھ جاؤ دھار ہلکا دھار والے آپ وہیں ہلکا لگا دھار والے Thank you.